اگر یہ خیر ہوتا خیرن کا معنی کیا لکھا ہے کوئی اچھی یعنی سچی چیز کوئی اچھی یعنی خیرن کا معنی اچھی اور مراد سے کیا ہے سچی کوئی اچھی چیز ہوتی یعنی سچی چیز ہوتی تو ما سادا الیہ نہ سبکت کرتے یہ کم درجہ کے لوگ سادا کے نیچے مرجع لکھا ہے نہ سبکت کرتے یہ کم درجہ کے لوگ نہ ہم بڑے آکلوں سے نہ فرکت کرتے یہ کم درجہ کے لوگ نہ ہم بڑے آکلوں سے الہ طرف اس کے اس کی طرف یہ فرکت نہ کرتے آگے نہ نکلتے ہم سے یا جواب آ گیا چال اب گا ہے جواب اللہ فرماتے اصل بات ہے قانون ہے اللہ سو آدھا علما جہلو لوگ جس چیز سے نادان ہوتے ہیں اس کے مخالف بن جاتے ہیں تمہیں جو ہدایت نہیں ملی وہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو اس لیے اب تم یہ کہہ رہے ہو وہ یا تدو ہی اور جب کہ نہیں ہدایت حاصل کی انہوں نے یا تدو لکھا ہوگا باوجہ غایت عناد و استقبار کے باوجہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی تکبر کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ متکبرہ اور ضدی ہے اس وجہ سے یہ ہدایت کے قریب بار بار پڑھ رہے ہو کہ ہدایت ان کو ملا کرتی ہے جو منیب ہوا کرتے ہیں جو رجوع الحق کا مزاج رکھتے ہیں یہ تو ضدی ہیں اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملی اور جبکہ نہیں ہدایت حاصل کی انہوں نے نہیں رہ پایا انہوں نے بوجہ بوجہ غایت عناد و استقبار کے بہی اس پرانے پاک اور توحید کی طرف سس یقول تو بس اب تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہاگا اس کن قدیم یہ جھوٹ ہے پرانا وہ تو یہی کہیں گے کیونکہ ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی اس لیے وہ اس کی تردید کریں گے جی۔ سس یقول شکوائے تو بس ان قریب ضرور یہ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہے پرانا فس یقول پر باقاعدہ انا سو سوا الما جہلو باقاعدہ اللہ کو آداب الما جائے گی اس قیدے کے مطابق وہ یہی کہیں گے پت ہم ضرور کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہے پرانا ومن قبل ہی کتاب و موسا یہ دلیل از تورات کیا لکھا ہے ایک دلیل نقلی گزر چکی ہے ابھی اوپر کل شام کے سبق میں پڑھی تھی قل آ رہا ہے اللہ ہے کفر تم بھی یہ دوسری دلیل نکلی ہے استورات اور من قبل ہی سے پہلے اوپر ایک اردو لفظ لکھا ہے وہ ملا کر مانا کرنا ہے ہاگا اس کن قدیم یہ جھوٹ ہے پرانا اوپر یعنی یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ بہت پرانا سچ ہے یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ بہت پرانا سچ ہے یہ وہ سچ ہے جو آدم علیہ السلام اور تسلیم سے شروع ہوا ہے وہ من قبل ہی اور پہلے اس قرآن پاک کے ہی زمیر کا مرجہ قرآن پاک ہے اور پہلے اس قرآن پاک کے نازل ہو چکی ہے کتاب موسا علیہ السلاط وسلام کی جی امام و رشدہ بار بار رہے ہو انشاءاللہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں آئے گا کہ اللہ نے فرمایا اللہ کا دونی برقدا تیرا اللہ پاک فرماتے ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی لیکن اس کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا اللہ تب تخونی وکیلا تو فرمایا یہ پرانا سچ ہے اس سے پہلے موسا علیہ السلام کی کتاب آ چکی ہے اس میں بھی یہی مسئلہ موجود تھا اور پہلے اس کے ناظر ہو چکی ہے کتاب موسا علیہ السلام کی حضرت امام ان پر لکھا ہوگا اوساف تورات اور امام ان پر وصف اول رحمتن پر وصف بار بار پڑھا ہے کل بھی پڑھا ہے تم نے کہ جو انسان تورات کا علم حاصل کرے گا تورات اس کے لیے امام ہے یعنی اس کو راستہ صحیح دکھائے گی اور جو انسان پھر تورات پر عمل کرے گا اس کے لیے تورات کیا بنے گی رحمت بنے گی اب اس لیے امام ان پر کیا لکھا ہے حضرت بالعموم کیا چل ہے اور رحمت ان پر لکھا ہے بالخصوص مومنوں کے لیے اب کرو مانا اور پہلے اس قرآن پاک کے نازل ہو چکی ہے کتاب علیہ وسلام کی امامن حال ہونا اس کتاب کا جو رہنما ہے رہنما تھی دل عموم رہنما تھی ہر انسان کے لیے وہ رہنما تھی وہ رحمتن اور رحمت تھی بالخصوص مومنوں کے لیے رحمت کی بالخصوص جنہوں نے ایمان لایا ان کے لیے رحمت بن گئی بہادا کتاب دلیل وہی کیا لکھا ہے اور یہ کتاب پرانے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری بنائی ہوئی نہیں یہ بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے اور یہ کتاب ہے عظیم الشان مصدق اوصاف قرآن طریقہ ہے اوساف قرآن تصدیق کرنے والی ہے کیا مطلب ہے یہ مصد کل کلام حضرت کئی جگہوں پر آئے گا سمجھ لو یہ بات کہ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہے جتنی صحف نازل ہوئے ہیں سارے اصول میں متفق تھے اصول میں کیا تھے چار اصول ہیں توحید رسالت اور تین توحید رسالت اور قیامت یہ تین اصول جو ہیں دین کے یہ ساری کتابوں کے اندر ایک آئے ہیں اور یہ ساری کتابیں جو کہ متفق تھیں اس لیے قرآن کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مصدق ہے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کوئی نئی بات نہیں کرتا یہ قرآن وہی باتیں کرتا ہے جو پہلی کتابوں کے اندر موجود ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کیا کرتا ہے تصدیق مصدق تصدیق کرنے والا ہے اس سے پہلے جتنی کتب الہیہ گزری ہے سب کی تصدیق کرتا ہے لسان عربیہ یہ لسان حال ہے اور اصل میں تھا را لسان کیا تھا اصل میں را لسان عربی صاحب ہے زبان عربی کا صاحب ہے زبان عربی کا اس کی زبان عربی ہے دیرا غرض از انزال قرآن بولو صحیح طریقہ ہے غرض از انزال قرآن تاکہ ڈرائے وہ قرآن ان لوگوں کو ظالم جنہوں نے ظلم کیا اللہ دینا ظالم سے مراد لکھا مشرقی مکہ تا از جلال مشرقی مکے کے مشرق مراد ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا بب بشرا یہ دوسری غرض از انزال قرآن ہے پہلی غرض ہے اور دوسری غرض ہے تبشیر اور خوشخبری محسینی واسطے دل سے نیکی کرنے والوں سے مراد سے وہ ملم کیا لکھا ہے لکھ لو لکھ لو ہمت کرو الموحدون زاد المسیر کا حوالہ ہے بہم زاد المسیر کا حوالہ ہے اور وہ مبحد مراد ہے اور خوشخبری ہے کہ توحیدیوں کے لیے توحید قبول کرنے والوں کے لیے بس ان الدین قالو اب بشارت آ گئی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے پیچھے پڑ رہے ہو میں نے آج کیا تھا کہ صرف زبان سے کہنا کافی زبان سے کہنا کافی جب تک دل کی تصدیق نہ ہو اس لیے کالو پر یہ لفظ لکھا ہے جنہوں نے سج کے دل سے کہا جنہوں نے سج کے دل سے کہا رب اللہ ہمارا پروردگار ہمارے نفے نقصان کا مالک عزت و ذلت کا مالک بیماری تندرستی اور خوشی غمی کا مالک صرف اللہ پاک ہے کون ہے تم مستقام ہو اس کے بعد مضبوط رہے مرتے دم تک اسی عقیدے پر اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اسی عقیدے پر مضبوط رہ گئے ہیں حضرت عرض کیا تھا کہ ہدایت کے کتنے درجے ہیں چار کلاوت ہدایت استقامت اور رب القلب اب رب اللہ قالو رب اللہ کے اندر جو ہے یہ ایمان آ گیا انعبت اور ہدایت یہ دو درجے آ گئے کتنے درجے آ گئے دو اگر سمت متقام کے اندر کیا آ گئی ہے استقامت آ گئی ہے اس کے بعد مرتے دم تک مضبوط رہے اس عقیدے پر یعنی اس عقیدے کو چھوڑا نہیں پر لکھا ہے خمرائے استقامت کیا لکھ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نمبر دس ہے ضرر تو پس نہیں ہوگا کوئی خوف اوپر ان کے سمجھایا ہوں سب کچھ خوف نالے ہم پر لکھا ہوگا آخرت میں کب آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا دوسرا دفعہ ضرر اور نہ وہ جہزن مغموم ہوں گے وہاں وہاں ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا الا ایک یہ دوسرا سمرہ ہے حصول دفاع پہلے دو دفعہ ضرر سے یہ چاہے پیلے دفعہ یہ لوگ ساتھی ہوں گے جنت کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بیچ جنت کے اللہ جزا امبیما کانو یا ملون جزا امبیما کانو بلکوں کا سبب زہری جنت یہ جنت کا زہری سبب ہے اعمال بدلہ ہے ان اعمال کا جو رہے وہ یا کرتے رہے سمجھا نہیں خیال کرو بدلہ ہے ان اعمال کا جو رہے وہ ساری زندگی کرتے رہے وہ بس فائنل انسان ابھی والد رہے حضرت یہ بھی بشارت سے نیچے داخل ہے کہ جو انسان چھوٹی عمر میں توحید قبول نہیں کر سکتا بڑی عمر والا ہو کر پھر توحید قبول کرتا ہے جب کسی کے کہے میں آ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توحید بھی قبول کر لیتے ہیں اس کی توحید بھی کیا کرتے ہیں قبول کر لیتے ہیں وبسائن الانسان اب یہ ترغیب ہے اور تاکیدی حکم کیا ہم نے وسائنا کا مانا حضرت وسیعت کہتے ہیں جو انسان مرتے وقت بات کہتا ہے وہ کیا ہے وسیعت ہے اور قانون ہے کہ مرتے وقت آدمی وہی بات کہتا ہے جو اہم ہوتی ہے وہ سن رہے ہو مرتے وقت بندہ وہی بات کہتا ہے جو کیا ہوتی ہے اہم ہوتی ہے اس لیے وسینا کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو وسیعت سے تعبیر فرماتے ہیں تو یہ پکی بات ہے تاکیدی حکم ہے اس لیے مانا یہی کر رہا ہوں اور تاکیدی حکم کیا ہم نے انسان کو بے والدہ ہے اس کے دو جننے والوں کے متعلق والد اور والدہ کے متعلق احسان بھلائی کرنے کا کیا کرنے کا بھلائی کرنے کا حملت ہو ہو حملت سے پہلے یہ لفظ مقدر ہے بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ کیوں حملت ہو اٹھاتی ہے وہ ماں اس کو اٹھاتی ہے اس کو ماں اس کی قرہن تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے اس کو ماں اس کی قرہن تکلیف کے ساتھ جب عورت کو حمل ہوتا ہے نا جی تو حمل کے ابتدا میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بعد میں جب کے بچہ بڑھتا جاتا ہے تو پیٹ بھی بڑھتا جاتا ہے اور بوجھ ہو جاتا ہے عورت کو چلنا پھر حملت ہو رہا اٹھاتی ہے اس کو ماں اس کی کورہن کا مانا تکلیف کے ساتھ وضاحت ہو کورہا اور جنتی ہے اس کو تکلیف کے ساتھ جنتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے اٹھاتی ہے تو پیٹ میں اٹھاتی ہے تو تکلیف کے ساتھ مسئلہ یہ ہے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک ہے خدمت اور ایک ہے تعمیل احکام ایک خدمت ہے اور ایک تعمیل احکام ہے تو خدمت کے اندر جو ہے وہ درجہ ماں کا زیادہ ہے باپ کی بہ نسبت ماں کا درجہ خدمت میں کیا ہے یعنی انسان خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے سمجھا اس کا حق زیادہ بنتا ہے اور تعمیل احکام کے اندر جو ہے وہ باپ کا درجہ زیادہ ہے سمجھ رہے ہو تعمیل احکام میں باپ کا درجہ زیادہ ہے خدمت کے اندر ماں کا درجہ زیادہ ہے بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ جو اٹھاتی ہے اس کو ماں اس کی قرہن تکلیف کے ساتھ ہو کرہا اور جنتی ہے اس کو کرہن تکلیف کے ساتھ حمل ہو فلاں ہو و حضرت زہری مانت اس کا ہے اور اٹھانا حمل اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا تیس مہینے یہ فکری مسئلہ ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رضاعت کی مدت جو ہے وہ ڈھائی سال ہے کتنی سال ہے یعنی سلاسون شاہران ہے دو سال اور چھ مہینے اور صاحبین اور باقی اما کے نزدیک جو ہے وہ دو سال ہے بقیہ اما فرماتے ہیں حمل ہو و فصال ہو سلاسون شاہراہ اللہ پاک نے دو چیزوں کو ذکر فرمایا ایک حمل کو اور ایک کتنی چیزوں کا ذکر ہے حمل ہو تو ہو دو کے ساتھ ذکر کیا سلاسون اشارہ اور حمل کی مدت کم سے کم جو ہے وہ کتنی ہے چھ مہینے ہے تو سلاسون سے چھ نکالو باقی بچتے ہیں دو سال یعنی چوبیس مہینے باقی رہتے ہیں تو چوبیس مہینے مدت ہے فصال کی چھ مہینے مدت ہے اس کی حمل کی بات سمجھے ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ حمل ہو کا مانا یہاں پیٹ میں اٹھانا نہیں ہے پیٹ والا حمل جو ہے جہاں مراد اس کا ذکر تو ابھی پیچھے آ چکا ہے ہمالا تو حمالت ام ہو کوڑھا کے اندر آ چکا ہے یہاں حمل سے مراد حمل علل اقف ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو چلنے پھرنے تو نہیں لگ جاتا ماں اس کو اٹھاتی رہتی ہے ہاتھوں پر اور دودھ پلاتی رہتی ہے سمجھئے گا حمل سے مراد حمل علل اقف کہہ رہا ہوں حمل علل ہاتھوں پر اٹھانا اب مانا کیا ہوگا اور ہاتھوں پر اٹھانا اس بچے کو اور دودھ چھڑانا اس بچے کا تیس مہینے سمجھا ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر پھرتی رہتی ہے اور نام ہے دودھ پلاتی رہتی ہے تیس مہینے اس کو لگ جاتے ہیں عرصے کے اوپر تو یہ دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہو گئی ڈھائی سال ہو گئی دو سال اور چھ مہینے پورے ہو گئے اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ اب کرنی ہے کہ حمل ہو جو ہے اصل میں تھا وہ مدعا تو حملے ہی تھا مدعا تو حملے ہی و فصال ہی سلاسون شاہراہ تو سن رہے ہو کیا لگ تھا میں مدعا تو حملے ہی و فصال ہی سلاسون ہاں اس کو ہاتھوں پر اٹھانے اور دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ تیس مہینے ہے کیونکہ اگر حمل ہو و فسال ہو اس طرح رہے تو پھر ہونا چاہیے تھا سلاسین اشارہ کیا ہونا چاہیے تھا ہاں منسوب ہونا چاہیے تھا درسیت پر جہاں یہ سلاسون خبر بن رہا ہے اور مبتدا اس طرح بنائیں گے وہ مدت و حمل ہی و فسال ہی اور مدت اس بچے کو ہاتھوں پر اٹھانے کی اور اس کو دودھ چھڑانے کی سلاسون شارن تیس مہینے ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ اتنی مدت میں طرح طرح کے مسائب اٹھاتی ہے اتنی مدت میں ڈھائی سال کوئی معمولی بات نہیں ہے حضرت ڈھائی سال پورے بیچاری اس کو ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا کے دودھ پلاتی رہتی ہے تو اس دوران کبھی بیماری ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے سمجھا مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور اتنی مدت میں لکھا ہے اتنی مدت میں طرح طرح کے مسائل اٹھاتی ہے حضرت حتہ سے پہلے ہے نا حایت ہے اس کا مغیا مقدر ہے وہ آشا ہے کس طرح لکھا ہوا ہے آشا یا آئشن ہے نا آشا ہاں پالا کے وزن پر با کے وزن پر تو یہ تو اور طرح کا لکھا ہوا ہے آخر میں شین ہے چاہے شین آشا یا عیشو سنگھ آشا اور زندگی گزارتا رہا حتیٰ کہ جب کے پہنچ گیا سمجھ رہے ہو ہاں خیال کرو ذرا <clears throat> یہ آشا ہے نا جو مقدر نکال رہا ہوں اس آشا کا میں ہم ام ہو ہو پورہ سمجھ رہے ہو ہم ہو ام ہو ہو و ہون و آشا ایزا بالا سمجھ رہے ہو اور زندہ رہا حتیٰ کہ جب کہ پہنچ گیا اشدہ ہو اپنی جوانی کو سمجھا اشد کے نیچے لکھا یعنی بلوغ یعنی بالغ ہو گیا وہ بالغ اربعین سنتن اور پہنچ گیا چالیس سال کی عمر کو چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا چالیس سال کا ذکر خاص طور پہ کیوں ہے اس لیے کہ اس عرصے سے پہلے انسان کا عقل جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں حیوانیت غالب ہوتی ہے اور عقل مغلوب ہوتا ہے جب انسان اربعین سنوں کو پہنچتا ہے تو پھر انسان کا عقل جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے سمجھا سی پھر انسان کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے معاملات کو اچھی طرح سمجھنے لگ جاتا ہے سمجھا سی لگا اربعین اور پہنچ گیا چالیس سال کی عمر کو کال رب او حضرت یہاں جو سمجھ لو میری طرف دیکھو سمجھا دوں سعادت اور نیک بختی جو ہے یہ تین قسم ہے کتنی قسم ہے تین قسم ہے ایک سعادت نفسانیہ چاہے نمبر دو سعادت بدنیہ نمبر تین سعادت خارجیہ کتنی قسم ہو گئے تین قسم ہو گئے سعادت نفسانیہ سعادت بدنیہ سعادت سعادت نفسانیہ کس کو کہتے ہیں سعادت نفسانیہ وہ سعادت اور نیک بختی جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے جو انسان کے دل کے اندر اور نفس کے اندر وہ ہیں علوم اور اخلاق حسنہ چاہے کیا ہے علوم اور اخلاق حسنہ علوم علم جو ہے اور اخلاق حسنہ توازو ہے سخاوت ہے وغیرہ وغیرہ یہ اچھے اچھے اخلاق جو اخلاق حمیدہ یہ بھی انسان کے نفس اور دل کے اندر آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سعادت کیا کہتے ہیں انسان کا شکر والا مزاج بن گیا توازو والا مزاج بن گیا سمجھا یہ مزاج جو ہے یہ صفات جو ہیں جو انسان کے دل کے اندر اور نفس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سعادت نفسانیہ اور سعادت بدنیہ سعادت بدنیہ وہ ہے جو انسان کے جس کا انسان کے بدن کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے اعمال صالحہ اعمال خالیہ نماز پڑھنے لگ جائے روزہ رکھنے لگ جائے زکات دینے لگ جائے حج کرنے لگ جائے اس کے علاوہ جو احکامات شریعتیں ہمسائے کے حقوق ادا کرنے لگ جائے ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں بیوی کے ہیں وغیرہ وغیرہ چھوٹے بڑے کے لین دین صحیح کرنے لگ جائے جھوٹ نہ بولے دھوکھا بازی نہ کرے فریب نہ کرے یہ اعمال جو انسان کے بدن کے ساتھ متعلق ہے سمجھا اس کو کہا جاتا ہے سعادت بدنی جا اور تیسرا قسم ہے سعادت خارجیہ سعادت خارجیہ وہ ہے جو انسان کے بدن سے خارج ہے انسان کو حاصل ہوئے بھلائی اور اچھائی لیکن وہ انسان کے بدن سے کیا ہے خارج ہے مثلا اولاد نیک ہو جائے مولوی بن جائیں نیک ہو جائیں سمجھا ہم سایہ اچھا ہو جائے سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو حلال مال دے دے گے جس کی وجہ سے انسان کو بے فکری ہو جائے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سعادت ہیں کیا ہے خاطیا ہے اب یہ تینوں کا ذکر ہے کالا رب او رب او پر بن کر سا نقصانیہ وہ سعادت جو نفس کے اندر ہوتی ہے کالا کہنے لگ جاتا ہے رب او دینی اے میرے پروردگار او دینی توفیق عطا فرما مجھے او دینی کا مانا ہے تمہارے پاس میری قسمت میں کال یہ مانا بھی صحیح ہے لیکن یہ مانا زیادہ موضوع ہے او دینی توفیق عطا فرما مجھے ان اشکور نعمت کا یہ کہ شکریہ ادا کروں میں تیرے انعامات کا تیرے انعامات اور تیری نعمتوں کا میں شکریہ ادا کرتا رہوں شکر والا مزاج جو ہے نا یہ انسان کے لیے بڑی چیز ہے یہ انسان کی سعادت اور نیک بختی ہے کہ انسان شکر کرنے والا بن جائے ہر وقت اللہ کے شکریہ میں رہے سمجھا تھی یہ شکریہ ادا کروں میں تیرے انعامات کا تیری نعمت کا وہ جو انعام کیا تو نے اوپر میرے والا والدیا اور میرے والدین پر حضرت نیا کا ہے ہوگا توحید و ہے اصل وجہ یہ ہے کہ نعمتیں تو بہت ہیں نعمتیں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ توحید اور ایمان والی نعمت ہے کیونکہ اللہ کی رضا اور جنت اور آخرت والا جہان سوائے توحید کے نہیں بنتا سمجھا سر جو کہ شکریہ ادا کروں میں تیری نعمت کا توحید والی نعمت کا وہ جو انعام کیا تو انہیں اوپر میرے اور اوپر میرے والدین سے سمجھ رہے ہو اعلیٰ <coughs> والدیا پر چل کا ہے دینی دینی یا والدین پر دینی احسان ہے کہ وہ موحد ہیں یا دینی تو نہیں لیکن دنیا بھی ہے تو ان کے پاس پیسہ ہے دولت ہے حلال کی رقم ہے وہ فارغ البار ہے یہ بھی نعمت ہے اس طرح کی اور اوپر میرے والے جہن سے بدنیا طریقہ ہے سعادت بدنیا اور یہ کہ عمل کرتا رہوں میں صالحن اچھے اچھے سمجھا اچھے اعمال کرتا رہوں میں ترزا ہو جو پسند کرے تو ان اعمال کو حضرت بات اصل یہ ہے اشکال ہے کہ ترزا ہو کی قید کیوں لگا لیا اللہ صالح ہم کو جو کہ عمل کروں میں صالح ترزا ہو جن کو پسند کرے حالانکہ عمل صالح کو تو خدا پسند کرتا ہے سمجھ رہے ہو ترزا ہو کی قید کیوں لگائی گئی اصل وجہ یہ ہے کہ عمل صالح دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک قسم وہ ہے جس کو انسان عامل جو ہے عمل کرنے والا وہ صالح اور اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ عند صالح سمجھ رہے ہو عمل کرنے والا جو ہے اس کو صالح سمجھتا ہے لیکن عند اللہ وہ صالح نہیں ہے ایسا ہے انسان غلط کام کرتا ہے سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں اور دوسرا قسم وہ ہے عمل صالح کا جس کو انسان بھی صالح سمجھے عامل اور عند اللہ بھی وہ کیا ہوں صالح ہوں اس لیے قید لگا دی کہ میں ایسے عمل صالح کروں جس کو تو پسند کرتا ہے اور جو کہ کروں میں عمل صالح نے تردا ہو جو تو پسند کرے تو اس کو یہ اسلحلی سی برج حضرت نمبر تین سعادت سعادت خارجیہ اور درست کر میرے لیے میری اولاد کے اندر اصلاح پیدا فرما تو میرے لیے میری اولاد کے اندر سمجھ رہے ہو حضرت دو باتیں سمجھا دی اصل ہے فی ضروریتی کے اندر اصلاح سے مراد دینی دنیاوی دونوں ہیں کیا مراد ہے دینی اور دنیاوی اب اوپر نیچے لکھا ہے نفع دینی بیتبار ثواب کے نفع دینی بیتبار ثواب کے مثلا ایک انسان نے اپنی اولاد کو علم دین پڑھایا اب اس کی اولاد عامل بن گئی دین پر عمل کر رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے روزے رکھ رہی ہے حج زکات اور نیکیاں کر رہی ہے تو یہ سارا ثواب اس والد کو ملے گا نہیں ملے گا ضرور ملے گا سمجھا نا جی، جو آدمی جس نے ابتدا کی ہے تو حدیث میں آ چکا ہے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اس کو ثواب ہوگا یہ نفع کون سا مل رہا ہے دینی یہ نفع کون سا ہے اور لکھا ہوگا نفع دنیاوی بیتوار راحت کے اچھا پھر کیا ہے جب انسان کی اولاد نیک بن جاتی ہے انسان کی خدمت بھی کرتی ہے نیکیاں بھی کرتی ہے تو انسان کو سکون اور راحت ملتی ہے نہیں ملتی دل خوش ہوتا ہے نا جی؟ دل کو راحت ملتی ہے یہ نفع دنیا ہے اور یہ ایک بات ہو گئی نفع دینی بیتبار ثواب کے اور نفع دنیاوی بیتوار اور اصلاح کر تو درستی کر تو اصلاح کر تو میرے لیے میری اولاد کے اندر اسلحہ اصلاح شن جو ہے یہ خود متعدی ہے کیا ہے یہاں اس کو کل میں فی کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے اسلح لی فی ضروریتی حالانکہ ہونا چاہیے تھا اسلح لی ضروریتی کیا ہونا چاہیے تھا اسلح لی ضروریتی میرے لیے میری اولاد کو درست کر دے بس لیکن فی کا کل میں چولہایا گیا علماء نے فرمایا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں کتنی اس کے دو وجہ ہیں کتنی وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے پہلی وجہ کہ یا اللہ اصلاح میری اولاد کی اتنی کر اتنی کر کے وہ اصلاح جو ہے میری اولاد کے اندر سرایت کر جائے کیا کر جائے جس طرح سے ایک چیز دوسری چیز میں نفوذ کر جاتی ہے جس طرح کو گلوکوز کو اس کی بوتل لگاتا ہے نا ڈاکٹر رگ کے اندر تو پورے بدن کے رگوں کے اندر وہ پانی پھیل جاتا ہے خون کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے بدن کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا تو اصلاح جو ہے وہ میری اولاد کے اندر سرایت کر جائے اور نفود کر جائے سمجھا نہیں اور ان کی ہر ہر جز کے اندر داخل ہو جائے بات ہے اور میری اولاد اس کے لیے بمندلے غرف کے بن جائے اور اصلاح بمندلے مضروف کے بن جائے کچھ سمجھ آیا نہیں اور دوسری وجہ دوسری وجہ یہ اصل یعنی فی ضروری اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصلاح تازگی ہو گئے کیا ہو گئے ہاں یہ اصلاح جو ہے متعدی ہو گئے کیا مطلب اصل ہی یعنی فی ضروری میری اولاد کے اندر آگے تک یہ اصلاح کر دے کہ صرف میرے بیٹے بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے پوتے پوتیاں آگے تک اصلاح چلتی رہے اصل یعنی فی ضروریتی اور درستی کر تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر تو میری اولاد میں تب تو الہ کا مدار اول سعادات سلاسا مدار اول سعادات سلاسا تینوں سعادات کی مدار کا ذکر ہے دو مداریں آئیں گی جی، پہلی مدار یہ ہے کہ بے شک میں توبہ کر چکا ہوں رجوع کر چکا ہوں میں طرف تیرے یا اللہ میں شرک و کفر سے توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں وہ انی من المسلم نمبر دو دوسری مزار ہے کی اور بے شک میں من المسلم فرما بردار ہوں مہربانی کر میری اصلاح فرما میری اولاد کی سمجھا بھائی <coughs> انسان کو چاہیے کہ یہ دعا ہر وقت کرتا رہے رب دینی اناش کو رہنے انام کا علیہ والا فی ضروری اولاد کی اصلاح کے لیے خاص طور سمرہ توبہ نمبر اول اب توبہ کے سمراٹ کا بیان ہے پہلا سمرا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قبول کر لیں گے ہم ان سے آسن ما بہتر ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے حضرت آسن کے تفضیل کا سیوا ہے اس کا سیوا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال میں سے آسن کو قبول کریں گے کس کو قبول کریں گے کیا مطلب ہے آسن کو قبول کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ اعمال دو قسم ہے کتنی اعمال کام جو ہے وہ بھی حسن ہے ایک لحاظ سے کیا ہے کیونکہ وہ سیاح کا مقابل ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے اور وہ قبول نہیں ہے جہاں اللہ کے دربار کے اندر عام صالحہ قبول ہیں اور ان پر کیا ملتا ہے ثواب ملتا ہے تو مباحات کو حسن کہا گیا اور صالحات کو کیا کہا گیا آسن کہا گیا ہم آسن قبول کریں گے یعنی صالحات قبول کریں گے مباح نہیں اوپر نکلا ہے آسن پر لنل المباح حسن ولا یوفا علیہ لنل مباح ہسن اللہ یوفا والے مباح بھی حسن ہے لیکن اس پر ثواب نہیں ملتا اس لیے آسن فرمایا ہے آسن ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہ بلکہ آسن بے معنی حسن ہے آسن کیا ہے ہاں یہ سب تفضیل کے معنی سے خالی ہے وہ نہ نتاو یہ کیا لکھا ہے نہ جاو پر یہ دوسرا سمرہ ہے اور درگزر کریں گے ہم معاف کر دیں گے ہم سیاحت ہیں ان کی برائیوں سے اور ان کی خطاؤں سے ہم معاف کر دیں گے فی اصحاب الجنہ حضرت فی اصحاب الجنہ جو ہے یہ متعلق ہے کائنین کے اور وہ حال بن رہا ہے کس کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے قائدین کے متعلق ہے اور یہ کیا بن رہا ہے کرو مانا حال ہونا ان کا ان لوگوں کا جو ہونے والے ہوں گے بیچ اصحاب الجنہ کے یہ معدودین فی اصحاب الجنہ الجنا فی اصحاب الجنہ ہے ان کو اصحاب الجنہ میں شمار کر لیا گیا حال ان کا جو ہونے والے ہیں بیچ اصحاب الجنہ جنت والوں کے صدق ہے دست کے منصوب ہے یہ مفعول لہو ہے اور یہ نہ اور نہ تجاوزوں کی لت ہے اب کرو مانا مفول لہو جنہیں تقبل تجاوت و قلت ہے اور ان کا مفول ہے ہم نے کیوں قبول کر لیے اس کے ان کے اعمال اور ان کی برائیوں سے کیوں درگزر کیا باوجہ اس وعدے سچے کے جو تھے وہ وعدہ دیے جاتے تھے باوجہ اس وعدے سچے کے جو تھے وہ وعدہ دیے جاتے تھے نچل گئے در دنیا لڑکا ہے وعدہ دیا جاتا تھا بل قالیہ حضرت اب اس کے مقابلے کے اندر یہاں اس کا مد مقابل ذکر کیا گیا وہ بندہ جو تھا مومن موحد بھی تھا اور والدین کا بردار بھی تھا اور والدین کے لیے دعا بھی کرتا تھا اللہ کی انعام کا علیہ والا اس کے مقابلے کے اندر اب نافرمان کا ذکر ہے وہ جو اللہ کا بھی نافرمان ہے اور والدین کا بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بلبی قال کالا لکھا ہے تخویف سے اخروی کیا لکھا ہے آخرت کے کا ہے سمجھا کہ بلبی کالا یہ مبتدا ہے کیا ہے اور آگے کھڑا ہوا ہے دو چار ستر آگے الاائے کلوین ہکار پولو الا جو ہے یہ سیچا بن رہی ہے خبر بن رہی ہے سمجھا ولوی کالا لکھا ہے نمبر ون حقوق الوالدین لکھا ہے حقوق الوالدین والدین کا نام فرمان ہے اور وہ انسان جو کہتا ہے لے والد ہے اپنے والدین کو کن کو کہتا ہے اور کسی کو نہ کوئی چھوٹا اس کا ساتھی نہیں دوست نہیں بلکہ کون ہے اور والدین کو بھر پھر وہ بھی مسلمان یہ لکھا ہوا وہ بھی چاہیں والدین ہیں اور والدین بھی چاہیں اب پھر تعلیم بھی دین کی دے رہے ہیں تعلیم بھی والدین ہیں والدین بھی مسلمان ہیں اور تعلیم بھی کس کی دیتے ہیں لیکن یہ غالب ان کا فرمان ہے اور ان کو جواب دیتا ہے اور وہ انسان جو کہتے ہیں اپنے والدین کو افل کما چلا گئے افل کما سمجھا سی افن کا کلمہ جو ہے نا جی، افن کا کلمہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ اف جو ہے یہ مزدر ہے کیا ہے اصا یا افو کا مزدر ہے سمجھا سی اور یہاں بھی وہ مزدر کے معنی کے اندر ہے تب بن اور دوسرا معنی ہے کب ہن لکما تب بن اور دوسرا کون یہ کہ نہ بلکہ یہ اسم فیل ہے کیا ہے اسم فیل ہے آتا س جاؤ اب مانا کیا کرو گے بیزار ہوں میں تم سے عفیلا کا مانا میں بیزار ہوں تم سے جی یہ جو تم مجھے تبلیغیں کرتے ہو میں ان تبلیغوں سے اور تم سے بالکل بیزار ہوں آتا نہیں آیا وعدے دیتے ہو تم مجھے ان جے کے نکالا جاؤں گا میں کہاں سے قبر سے کہاں سے نکالا جاؤں گا سمجھا میں قبر سے نکالا جاؤں گا دوبارہ زندہ ہوں گا میں تم وعدے دیتے ہو تم مجھے جو کہ نکالا جاؤں گا میں اب قبر وقت خالا القرون ہو چل ہے دلیل نفی چلتا ہے سال کروڑ ہاتھ سال گزر گئے اتنے بندے مر گئے آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا اور حالانکہ کافی گزر چکی ہیں کئی جماعتیں من قبلی مجھ سے پہلے من قبلی کے نیچے غور کرو اور ہر زمانے کے نبی یہی وعدہ دیتے رہے اور ہر زمانے کے نبی یہی وعدہ دیتے رہے کہ کیا مت ہے کیا مت ہے کیا مت ہے سمجھا کہ اور حالانکہ تاکہ گزر چکی ہیں کئی جماعتیں مجھ سے پہلے بہما یس اللہ سمجھا اور اور وہ دونوں فریادیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جس کا خان اللہ فریادیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میری طرف دیکھو کہ مسئلہ سمجھا دوں ہمارے ہاں ایک مستقل عنوان چلتا ہے پرانے پاک کے اندر امبے یا فی مسعلت دعا کیا ہے نام یاد رہے گا یہ نام امبے یا فی مسالت دعا انبیاء کرام کا مسئلہ پکار کے بارے میں کیا ہے کہ انبیاء نے کس کو پکارا ہے اللہ کو یا کسی غیر کو انشاءاللہ شاء قرآن قرآن میں جا بجا آئے گا کہ پیغمبروں کو جب بھی ضرورت پیش آئی انہوں نے کس کو پکارا ہے اس کے ساتھ دوسرا عنوان ہے مسلک الاولیاء فی مسلت دعا مسلک الاولیاء فی مسلط دعا کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بزرگ گزرے ہیں ان کا مسلک پکار کے بارے میں کیا رہا ہے وہ کس کو پکارتے تھے اب یہاں آپ کے بعد لکھا ہوگا الاولیاء فی دعا ہے ہاں ٹھیک ہے اصل لفظ ہے فی مسلط دعا مسلق الاولیاء فی فی دعا امبیا اولیاء کرام کا مسلک دعا اور پکار کے بارے میں کیا ہے اور یہاں حضرت نمبر اول توفیق ایمان میں کیا لکھا ہوگا نمبر اول ہاں، پہلا وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما اور وہ دونوں فریادیں کرتے ہیں اللہ پاک سے کس بات کے اندر توفیق ایمان میں ویلا کا آمن او خرابی تیری بربادی تیری آمن ایمان لے آتے کیا کر ہاں مرے شالا ایمان لے سمجھا ایمان لے آتے اند اللہ ہے اور قیامت کو بھی برحق جان کیا لکھا ہے اور قیامت کو بھی برحق سمجھ برحق جان کیوں اس لیے کہ بے شک وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ان سچا ہے اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے وہ سمجھ رہے ہو فجقول ہو فجقول پر لکھو گا نمبر دو محکم اللہ پہلے حقوق الوالدین کا ذکر تھا حقوق اللہ کا ذکر ہے اللہ کی نا فرمانی اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر جھوٹے قصے پہلے لوگ ہوں گے یہ سب جھوٹے کسے ہیں مولوی ملا ایسے کہتے کہتے گزر گئے سمجھا بات نہیں ہے یہ مگر جھوٹے قصے پہلے لوگ ہوں گے الا ایک کیا لکھا ہے سمرا اب میں نے کیا ولبی قال والے ہیں او اللہ خاطر تک یہ مبتدا ہے اور الائے کا اس کی کیا ہے خبر ہے رہی یہ بات کہ ولبی کالا مفرد ہے اور الائے کا جمع ہے سمجھا تھی جی؟ تو اس کا جواب یہ کہ البی کالا جو ہے یہ موصول ہے نا اللہ جی۔ کیا ہے اور یہ عام ہوا کرتا ہے یہاں جنس مراد ہے کوئی مخصوص ایک انسان مراد ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو تاکہ کہو کہ یہ مفرد ہے بلکہ یہاں جنس مراد ہے یہ لفظ مفرد ہے مانن سب جمع ہے کرو مانا یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت ہو چکی ہے ان پر القول و بات سمجھا سی بات ثابت ہو چکی ہے ان پر بات القولوں کے نکل راز آئے عذاب ہاں اللہ نے فرمایا آگے آئے گا پڑھیں گے انشاءاللہ شیطان بےمان نے جب کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اللہ نے فرمایا تھا لام لان نہ من کا و من متع کا من ہوں اجمعین میں تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھروں گا یہ وہی وعدہ ہے سمجھا سر ثابت ہو چکی ان پر بات و عذاب والی وعدہ عذاب فی او <coughs> حضرت فی و کو اپنے معنی میں رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے ثابت ہو چکی ہے ان پر ان کے بعد عذاب والی بیچ اور جماعتوں کے جو تاکہ گزر چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں سے اور جنات انسان جو گزر چکے ان پر بھی بات عذاب والی ثابت ہو گئی اور ان کے اندر اس کے اوپر بھی بات عذاب والی ثابت ہو گئی اور دوسرا قول یہ ہے جو لکھا ہے نیچے کہ فی بے معنی ماں ہے اور جد خلونا متعلق مقدر ہے مانا ہاں اور جد خلونا متعلق مقدر ہے اب کرو مانا جد خلون ما امن جد خلون ما امن داخل ہوں گے وہ سات ان جماعتوں سے جو تاکہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے جنوں اور انسانوں سے سب مل کر جہنم میں جائیں گے ان کون و خاص نا علت لکھی ہے کیا لکھی ہے اللہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ تھے تباہ ہونے والے یہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے ہیں بابا یہ ہے سعادت فطری کے بابا جا اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر فطرت سعادت موجود ہے سمجھا کلو مولود اندولت والا فطرت کا لفظ آگے آئے گا ان شاء اللہ فطرت اللہ اللہ علیہ تبدیل علیہ اللہ قلعہ میں وہاں عرض کروں گا کہ فطرت کا معنی ہوتا ہے صلاحیت فطرت کا معنی صلاحیت یعنی اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے سمجھ رہے ہو انہوں نے اس صلاحیت کو کیا کر دیا کر دیا کیا کر کر دیا دیا طے اس لیے برباد ہو گئے بے شک وہ لوگ تھے خاص تباہ ہونے والے بوجہ تجیے سعادت شہادت فکری تباہ ہو برباد ہو گئے بال کل درجہ تما میرو حضرت چل کا خلاصہ تفصیل چل ہے ابھی تفصیل آئی ہے نا جی وہ جو اللہ کا بھی فرما بردار ہے اور والدین کا بھی فرما بردار ہے اس کی تفصیل آ چکی ہے نہ ما عملو احسن نہ تجاوز عن فی اصحاب الجنہ اور جو نا فرمان ہے اس کے بارے میں آ چکا ہے حق علیہم امم قد امان من قبل من الجن والے ان سے اب اس تفصیل کا پھر خلاصہ بیان کر رہے ہیں کیا بیان کر رہے ہیں والے کلین اور واسطے ہر ایک سے کلن ہے نا کلن کلن کی تنوین عوض ہے مظاخلے کے عوض ہے کس کے ہاں اصل میں لفظ تھا والے کلن من ابرارے والے فجارے والے کلن من ابرارے ہاں نیک اور بد ہر ایک سے مراد یہی ہے سمجھا نیک اور بد ہر ایک کے لیے درجات درجات مختال ہیں درجات ان پر مختلف لکھا نہیں درجات مختلف مما عامل ہوں بوجہ ان مختلف اعمال کے جو وہ کرتے رہے بوجہ ان مختلف اعمال کے جو وہ کرتے رہے چونکہ اعمال مختلف ہیں اس لیے درجات بھی چاہیں مختلف ہیں سمجھ رہے ہو میں تو بات سمجھا دوں ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی آیت سورہ قصف کے اندر ان کروں گا کہ تمام مسلمین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں آئی ہے کس کے بارے میں آئی ہے ابو طالب کے بارے میں شیوں کا عقیدہ ہے تو وہ اسلام پر مرا ہے کس پر مرا ہے سمجھ رہے ہو ابو طالب کے بارے میں کس کا عقیدہ ہے رابطیوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اسلام اور ایمان پر مرا ہے اور ان کے علاوہ تمام امت اسلامیہ مجمع ہے اس بات پر کہ وہ کفر پر مرا ہے کس پر مرا ہے کفر پر مرا ہے چونکہ بخاری شریف کے اندر صاف لڑ رہے ہیں ابا یقولا لائرا اللہ پڑھنے سے اس نے انکار کر دیا ماتا اعلیٰ ملت عبد المطلب ماتا عبد المطلب کے مذہب پر مرا ہے سمجھ رہے ہو جی؟ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں لکھتے بھی ہیں کتابوں میں اور کہتے بھی ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ اصل وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ٹیلی ویژن جب سے گھروں کے اندر آیا یہ لانت آئی ہے سمجھا سب سے پہلے تو اس نے حیا اور غیرت ختم کی ہے سمجھا سی عورتوں کے دل سے حیا ختم کیا مردوں کے دل سے غیرت اس نے نکالی ہے اب یہ ایمان نکال رہا ہے دنیا جی۔ سے اب ٹیلی ویژن کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کا ایمان ختم کر اب محرم آتا ہے تو دس دن پورے جو ہے وہ شیعہ لگے رہتے ہیں ہاں جھوٹ بولتے ہیں نیلے جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ ربیع الاول آتا ہے تو دس دن یہ غالی لگے رہتے ہیں ہم جا بھی غالی اور یہ جو ہے وہ شرک شاعر کرتے رہتے ویسے بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے لیکن خاص طور پر ان دنوں نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب عوام الناس کے دلوں سے ایمان نکل رہا ہے ہم جا ایمان کی دولت ہی جا رہی ہے اللہ پناہ آتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساروں کو ظالموں کو تباہ و برباد کرے اور اللہ پاک اسلام کی نعمت ہمیں نصیب فرماوے ہمارے ملک کے اندر اچھا تو وجہ یہ ہے کہ جب ویژن میں لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ ہوتا نا اب عام لوگوں نے یہ لفظ یاد کر دیا حضرت ابو طالب رضی اللہ حالانکہ ابو طالب جو ہے وہ کفر پر مرا ہے کس پر مرا ہے حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب یہ مرا تو اس کو آگ کا جوتا پہنایا گیا یغلی میں ہو وہ دماغ رہی جس سے اس کا دماغ جوش مار رہا ہے ابل رہا ہے جس طرح ہانڈی ابلتی ہے سمجھ رہے ہو تو یہ کفر پر مرا ہے اور جہنم میں ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح ایمان والوں کے درجات مختلف ہیں کسی کا درجہ بڑا ہے کسی کا درجہ کم ہے اسی طرح کفار کے بھی درجہ ہے کسی کا درجہ زیادہ کفر کے اندر کسی کا درجہ کم ہے ابو لہبہ اور ابو جہل کے کفر کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے کیا ہے وہ اصل الصافلین میں ہے ابو طالب چونکہ زندگی میں نبی علیہ السلاط و تسلیم کی مدد امداد کافی کرتا رہا اور دکھ سکھ کا ساتھ ہی رہا حضرت کا کبھی اس نے حضرت کا ساتھ نہیں چھوڑا سمجھا تھی جی؟ اور حضرت کی تعریفیں کی ہیں قصیدے لکھے ہیں سب کچھ کیا ہے اور مخالفت کبھی بھی نہیں کی اس لیے اس کے کفر کا درجہ کم ہو کفر کا درجہ کیا ہے کم ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ہلکے سے ہلکے درجے میں رکھا گیا ہے جہنم کے ہلکے سے ہلکے درجے میں اس کو رکھا گیا ہے اس لیے تو اس کے کفر کا درجہ کم تھا اللہ نے فرمایا غال کلن درجات مما عمل ہر انسان خواہ وہ کافر ہے یا وہ مسلم ہے مومن ہے ان کے کیا ہیں درجات ہیں سمجھا کسی کا درجہ زیادہ ہے کسی کا درجہ کم ہے بخاری میں ایک حدیث آتی ہے نبی علیہ و تسلیم کا فرمان ہے کہ میں نے اس کی سفارش کی ہے میں نے ابو طالب کی چا کی ہے سفارش کی ہے اگر میری سفارش نہ ہوتی تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا یاد کر لو یہ بات یہ روایت بل مانا ہے چاہے اصل لگ وہ بھی بخاری کے اندر کھڑے ہیں لولا آنا لکان سدر کے ہے لولا آنا لکانا صدر اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا لیکن میں چونکہ تھا اس لیے اس نے میری خدمت کی میرے ساتھ رہا میری مخالفت نہیں کی تو میری وجہ سے یعنی میری مخالفت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے کم سے کم طبقے میں ہے کچھ سمجھ آیا ہے لولا آنا لکانا کے در میں نار اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے نچلے طبقے میں ہوتا لیکن میں چونکہ تھا اس لیے وہ نچلے طبقے میں نہیں گیا بلکہ ہلکے ہلکے طبقے میں گیا ہے کیا مطلب ہے چونکہ میں تھا اور اس نے میری مخالفت نہیں کی میری خدمت کی میرے ساتھ رہا اس وجہ اس کا اس وجہ سے اس کا درجہ کم ہو گیا اگر میں نہ ہوتا تو وہ نچلے نچلے طبقے میں چلا جاتا سفارش کرنے والی بات یہ درست کیوں نبی علیہ السلام و تسلیم نے استغفار کا ارادہ فرمایا اللہ نے آیت نازل کر دی ما للمشرکین ولو قانو قربا پیغمبر اور صحابہ کسی مشرق کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ولو قانولی قربا قریبی رشتہ دار کیوں نہ تو اللہ تبارک و رہے نے تو استغفار کرنے سے حضرت کو کیا کر دیا منع کر دیا روک دیا پھر حضرت نے کیسے اس کی سفارش کی ہے مشرف کی سفارش اللہ کے دربار میں ہے ہی نہیں صرف مشرف کی سفارش اللہ کے دربار میں ہے ہی نہیں حضرت نے سفارش نہیں کی بس اس کا درجہ کفر کا جو تھا وہ کم تھا جس کی وجہ سے جس طرح یہاں نے سما جس کی وجہ سے وہ ہلکے درجے میں آیا ہے کروانا والے کل درجات اور ویسے ہر انسان کے مختلف درجات ہیں ان باوجہ ان مختلف اعمال کے جو عامل وہ کرتے رہے والے جو وفیجا ہوں آم ہوں چل کا حضرت علت ہے یہ درجات مختلف ہے اور تاکہ پورا پورا دے دے دے ان سب کو ان سب کو آم ہوں جزا ان کے اعمال کی جزا کو کل میں لکھا ہے ہاں عورتہ سے پورا پورا دے رہے ان کو جزا ان کے عام آج کی بملا یو دلا مون اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے بجو مجو کفر میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات ابھی پیچھے دو پیسوں کا ذکر آیا ہے دوسرے پیسوں کا پہلا وہ تحفہ جو والدین سے بھی فرما بردار اور اللہ سے بھی دوسرا وہ تحفہ جو والدین کے بھی نافرمان اور اللہ کے بھی پہلا تحفہ جو ہے جو والدین کے بھی فرما بردار اور اللہ کے بھی فرما بردار ہیں ان کے بارے میں پہلے تو فرمایا نہ تو تب بالحان ہوں آسن عامل ورنہ تو جا ہم ان کی حسنات قبول کریں گے سیاحت معاف کریں گے آگے پھر تعین بھی کر دی ہے فل جفی اصحاب جنہا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے سمجھ رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے طبقے کے متعلق تعین کر دی ہے فی اصحاب الجنہ کے وہ کہاں جائیں گے دوسرے طبقے کا جب نام لیا تو فرمایا الاائے کلبینہ حق علیہ الاء کلبینہ حق عليهم القول في سیمن قد مین من قبلهم من الجن وال سے كانوا بس اتنا فرمایا کہ ان پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے لیکن اس عذاب کی تعین نہیں فرمائی اس کی تعین وہ جو پہلا طبقہ ہے ان کے بارے میں تو تعین کر دیا فی اصحاب جنا کہ وہ جنت میں جائیں گے دوسرا طبقہ جو ہے اس ان کے بارے میں اتنا کہا ہے کہ وہ عذاب میں ہوں گے لیکن اس عذاب کی تعین اب وجوم مجو جو رب الدین کا فرو سے اب اس عذاب کی تعین ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے عذاب کی تعین ہو رہی ہے کہ وہ عذاب کون سا ہے وہ آپ دیکھو اب وجو مجو رضو پر لکھا ہوگا تعین عذاب کیا لکھا ہے آگے آگے پڑھو کیونکہ مجمل خاصرین اور حق علیہم سے ذکر آزاد تھا تعین نہیں تھی بے خلاف محسن کے تعین جنت سے ہو چکی ہے ان کی تعین ہو چکی ہے لیکن ان کی تعین نہیں جب تعین ہو رہی ہے اور جس دن کے پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نار اوپر آگ کے اذہب تم پہ یہ بات ہے تم اذہب تم پر لکھا یو قال و چل ہے ان کو کہا جائے گا اور لکھا ہوگا تزلیل مجرمین چل ہے بار بار اب پارٹی کو دلیل کرنے کے لیے ان کو کہا جائے گا جی اذہب تم تو یہ بات ہے تم <coughs> ختم کر چکے تم ضائع کر چکے تم لذات اپنی ازہب تم کا منع ضائع کر چکے تم ختم کر چکے تم لذات اپنی فی حیات کم دنیا اپنی زندگی دنیا کے اندر اپنی زندگی دنیا کے اندر وسطمتا تم بے یہ تم کی تفسیر ہے اور خوب نفع حاصل کر چکے تم ساتھ ان طیبات کے اور خوب نفع حاصل کر چکے تم ساتھ ان طیبات کے دنیا کے اندر تم نے خوب نفع حاصل کیا کپڑے خوب پہنے کھایا خوب سواری موٹر کار سمجھا مربے وغیرہ پیسہ یہ وہ اور خوب نفع حاصل کر چکے تم ساتھ ان کے نتیجے نتیجہ مجرمین بس آج کے دن بدلا دیے جاؤ گے تم عذاب سے لگتا میو حد تم یہ بات کم فی حیات کم دنیا وسطمتا تم بات مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت کے اندر جنت کے اندر بھی طیبات اور لذات اور نعمتیں تیار کی تھی لیکن تم نے اپنی وہ طیبات ساری جو ہیں وہ دنیا کے اندر کھپا دی اور کھا لی اور خرچ کر لی سمجھ رہے ہو دنیا کے اندر تم لذات کے پیچھے پڑے رہے خلقت حمل عقبت وما کاما عقبہ دین والی پرخار وادی کے اندر دنیا میں تم نے قدم نہیں رکھا دین والی مشکلات اور مشقتیں تم نے دنیا میں برداشت نہیں کی دنیا کے اندر تم نے طیبات اور لذات کا پیچھا کیا اور تم نے وہ حاصل کر لی اب آخرت والی لذات تمہاری ختم ہو گئی ہے آخرت والی طیبات اور لذات ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا کے اندر دین والی وادی میں داخل ہو کر پرخار وادی میں قدم رکھ کر دین والی مشقتیں جو لوگ برداشت کرتے ہیں نماز روزہ حج زکات اعمال اخلاق احکام یہ جی مشقتیں جو لوگ برداشت کرتے ہیں تو ان کو آخرت کے اندر طیبات اور لذات ملا کرتی ہے لیکن جو لوگ دنیا کے اندر لذات کے پیچھے لگتے ہیں آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی لذات نہیں حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سمجھا سنو بات دماغ خراب ہے کچھ لوگ اوارے ہوتے ہیں گھروں سے اوارے نکل کے آ جاتے ہیں بس ان کا مقصد اپنا من پورا کرنا ہوتا ہے میں ڈھول بجا رہا ہوں قرآن ہے اور کیا ہے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی دماغ اللہ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم نے فرمایا ہے حفت الجنت و بل مکار ہے وہ حفت انارو بشاہباد حفت الجنت و بل مکار ہے وہ حفت انارو بشاہباد جنت کو گھیرا دے دیا گیا ہے مصیبتوں اور تکلیفوں کا مصیبتوں اور تکلیفوں کا کیا مطلب ہے جو آدمی دین پر عمل کر کے تکلیفیں برداشت کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا جی جو دین پر عمل کر کے دین والی تکلیفیں برداشت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا حفت ان نارو بشہباد اور آگ کو گھیرا دے دیا گیا ہے شہابات خواہشات لذات کا کہ جو آدمی خواہشات پوری کرتا ہے کہ جو خواہش ہی پوری کر لی جو خواہش ہی کھا لیا خواہش ہی بول لیا خواہش ہی پہن لیا یہ نہ سوچا کہ دین میں یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے جو آدمی لذات اور شہابات کے پیچھے لگتا ہے وہ جائز جہنم کے سمجھے نا بات یہاں وہی بات ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے لذات جنت میں تیار تھی بشرتے کہ تم دنیا کے اندر مکارے اور تکلیفیں برداشت کرتے دین والی تم نے دنیا کے اندر لذات استعمال کی ہیں خواہشات کے پیچھے پڑے ہو اب آخرت والی لذات تم نے دنیا میں لے لی ہے یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے کرو مانا اگر تم تو یہ بات ہے ضائع کر چکے ہو تم لذات اپنی فی حیات دنیا زندگی اپنی دنیا کے اندر تم بہا اور نفع حاصل کر چکے ہو تم ساتھ ان لذات کے خوب نفع حاصل کر چکے ہو خوب برت چکے ہو تم خوب استعمال کر چکے ہو تم ان کو پھل جو متونا کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے نتیجہ مجرمین مجرمین کا نتیجہ پس آج کے دن بدلہ دیے جاؤ گے تم عذاب عذاب ذلت کا عذاب میں طرف کو سمجھ لو بات قیامت کے دن دو عذاب ہوں گے جہنم میں کتنے عذاب ہوں گے ایک آگ کا عذاب اور ایک ذلت کا عذاب آگ میں بھی ڈالے جائیں گے جل سڑ رہے ہوں گے اور ساتھ ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہوں گے سمجھا تو عذاب پر لکھا ہے یعنی نار کیا لکھا ہے اور الہون پر لکھا ہے ذلت سے مراد کیا ہے یہ ملامت و پھٹکار یہ ابھی ملامت نہیں ہو رہی ارحب تم سے یہ بات باتیں فی حیات گم دنیا وسطم تا تم دیہا تم نے لذتیں ختم کر دی تم نے کھا پی لیا یہ ہوا وہ یہ ذلیل کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے ہون سے مراد یہ ہے سمجھا جی بس آج کے دن بدلے دیے جا رہے ہو تم عذاب ہوں ان کا عذاب ذلت کا بما کم تم تسک میں رونا سباب ذلت اول یعنی فساد عقیدہ سباب ذلت اول یعنی فساد عقیدہ بس سبب اس کے جو تھے تم تسک میں رونا فی الارض تکبر کرتے تھے تم زمین کے اندر کس بات سے بجل کا ایمان و توحید سے کس سے ایمان و توحید سے تکبر کر چکے ہو تم زمین کے اندر ایمان و توحید سے بغیر الحق کے ساتھ غیر حق سے غیر الحق کے نیچے کیا لکھا ہے شبہات واہیہ یہ لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو شبہات شبہات غلط پیچھے واہجاغ عالمی مومن کے اندر مقابلہ کر دند بے شبہات بےحدا وہاں گزرا تھا یہ بےحدا شبہات ان کے مولویوں پیروں نے ان کو پکوان یاد کروا رکھے ہیں یہ وہی مراد ہے تکبر کرتے تھے تم ایمان تو ہی سے زمین کی